على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون محترم صدر جلسہ معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں تعلیم جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس مبارک اجلاس میں پائی مجھے اتحادی امت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے موضوع تیسرا پہلو ہے اختلاف کب سے شروع ہوا اور اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے اور چوتھا پہلو ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس غصے پر روشنی ڈال دیں کہ اتحاد کی اہمیت اس کے فوائد کیا ہیں لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا اگر تم دنیا کے تمام مال و زر خرچ کر کے بھی یہ اتحاد کی دولت یہ اتحاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں ہوتی اس آیت کریمہ سے پتا یہ چلا کہ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ اسے دنیا کے تمام مالو سر کے ایورس بھی نہیں خریدا جا سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسان ہے اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ادا کر دیا دوسری جگہ شاید فرمایا گیا کن تم آدا تم فاصل اصبحتم بنعمتی اخوانا تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد کو اپنی اتحاد یہ ملت اسلامیہ کا ہمیشہ سے سرمایہ افتخار رہا ہمارا اس کلمہ توحید کے علاوہ کوئی اور جمعہ ہر مسلمان مقیم کے اوپر فرض کیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ کسی مرض مبتلا عیدین کی نماز میں تمام مسلمانوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اگر وہ حال شرکت کریں تو جمعہ کی نماز کی فرضیت اور عیدین میں عیدگاہ کے اندر مردوں اور عورتوں کی حاضری پر اگر غور کریں تو اجتماع اور اتحاد کی اہمیت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے گی نماز کی حقیقت پر ہم نے تو کہیں قرآن میں نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھو ایسا نہیں حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو کے اندر ایک طرف نماز با جماعت ادا کرنا ہے دوسری طرف اس کے اندر جماعت کی نظم بھی کوشش یہی غرض و غائب موجود پائیں گے زکات کی غرض و غائب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اسلامی زندگی کی بقا اور اس کے استحکام کی طرف تمام فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے کہ تو خزم ان ابنیا ہی اور ترت رف و کرائی کی زکات مالدار لوگوں سے لی جائے مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کو دے دی جائے گویا زکات کے اندر بھی اجتماع اور اتحاد کا فلسفہ مثبت ہے ¡Gracias! سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ سورج کی یہ روشنی کتنی طاقتور ہے کتنی پاورفل ہے ہم بچپن میں محدب ادسہ ہاتھ میں لے کر کے اسے سورج کے محاذات میں لے آتے تھے اور اس محدب ادسے کے سامنے کوئی سوکھا ہوا پتا رکھ دیتے تھوڑی دیر کے اندر دیکھتے کہ وہ پتا سلب اٹھا آپ نے اسے کیا سمجھا سورج کی کرنیں اپنی طاقت ہو دیتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ منتشر حالت میں اگر ان تمام کرنوں کو یکجا کر دیا جائے یکجا کرنے کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ پڑے جائے سورج کی کرنوں کی طاقت ختم اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ منتشر حالت میں ہم نے کسی فلاسفر کا قول پڑھا تھا کہ ریگستان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے اتنے بے وقات ہوتے ہیں کہ ہوائیں ان ذرات کو جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہیں لیکن اگر یہی تمام ذرات باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑے ذرات کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ منتشر حالت میں اگر یہی ذرات یکجا ہو کر کے باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑا طوفان ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا اس تمام بحث سے یہ بات واضح ہوئی اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد اب ذرا اختلاف اور انتشار کی مذرت اس کو عربی میں شفا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کرارا بولتے ہیں ذرا غور کیجیے جائے کہ کئی بار اسٹوڈ کے بعد وہ خود تشبیح دے کر کے آگ کے گڈھے سے تشبیح دے کر کے یہ تاثر دینا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا بَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے پھر بھی وہ اختلاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جمے رہے اشارہ Let me just پاسا کیسے پلٹا اللہ نے تحقیق کی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ تم آدھائے اسلام کو اللہ کے حکم سے کاٹتے چلے جاتے Yeah. فتفشلوا قد تفشلوا انظروا لو سورة النحل يومئذ فقال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم البهر قالوا يا رسول الله ما البهر قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه صوبان رضی اللہ فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے قریب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوتی ہم اس وقت ہماری تعداد گا تمہارے لیے پہلی چیز تو یہ کہ تمہاری حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تمہاری کوئی وقات نہیں رہے گی کثرت تعداد کے باوجود دوسرے تمہارے دشمنوں کے دلو تمہارا روگ نکل جائے گا جہاں پائیں گے تمہیں بیت لیں گے اور تمہارے دلوں میں بہن ڈال دیا جائے گا اللہ تمہارا کتا ڈال دے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے اس کی وجہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا خود خود دنیا وقت موت دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان مالی اعتبار سے ادبی اعتبار سے اسیر ہوں گے لیکن ان کی حیثیت سیل رواں پہ جانے والے کی طرف دو جملے ہیں میں دلانا چاہتا ہوں ایک جملہ ہے امم علیکم کما تدا کلو کہ قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ دسترخان کے اوپر پھوکا ٹوٹ پڑتا اگلے اور بات اور دوسرا جملہ سین نے فاشاد کی حیثیت ہوئی ہے ان دونوں جملوں میں شعور اور آگہی کے تو تمہیں بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی